اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو